کیا آپ کہ نبی کی بات کے مقابلے میں کسی امتی کی بات آ جائے تو چاہے بابی صحابی کیوں نہ ہو نبی کی بات کو لیا جائے گا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ صحابی کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا چاہے کتنا ہی بڑا صحابی کیوں نہ ہو چاہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیوں نہ ہو اس کو برا بھلا کہنا نہیں بولتے کہ کسی صحابی کے عمل یا کسی صحابی کی بات کے مقابلے میں نبی کی بات کو لے لیا یہ برا بھلا کہنا نہیں ہوا یہ تو عین حدیث کے اوپر عمل کرنا ہوا اور یہ تو تمام صحابے کے کا سفا کا فیصلہ ہے کہ دنیا کے کسی آدمی کی بات ٹکرا جائے اگر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آپ تو دنیا کے تمام لوگوں کی باتوں کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا نبی کی بات کو لے لے یہ بات صاف ہوگی اب چلیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول دیکھ لیتے ہیں پتن مجید جو کتاب التوحید کی عربی شرح ہے اس میں یہ قول قول موجود ہے میں عربی ہی پیش کر دیتا ہوں ابن بات فرماتے ہیں کہ کہ قریب ہے تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگے میں بولتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس فرما رہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر فرماتے ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے اوپر یہ بات کہنے کی وجہ سے آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے اتنی بڑی بات کہ حضرت ابن عباس ایک اور بھی بتا رہا ہے کہ رسول کی بات اور آپ کے عمل کے مقابلے میں حضرت عبد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ بڑے بڑے صاحب کرام ہیں ان کی بات کو تسلیم نہیں کہہ رہے یہ خود حضرت کے پاس سوال ہے اب بتاؤ یہی ایک مسئلہ حل کر لیتے حضرت عمر یہ کہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہے اور فیصلہ کرتے ہیں اور نبی یہ بولے کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہے بتائیے حدیث کی روح سے کیا مانا جائے تین طلاق کو ایک مانا جائے کہ تین کو تین مان لیا جائے فیصلے عمر ہے کہ تین طلاق تین نبی کا فرمان ہے کہ تین طلاق ایک مجلس کی ایک کسی بات مان ہے نبی کی مان لے تو حضرت عمر کی شان گستافی ہے نہ اگر ہے تو یہ تو گستافی حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کر چکے ہیں حدیث حدیث وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طلق ركانة بن يزيد أخو بني مطلب امرأته طلاقا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقها؟ قال طلقه ثلاثة قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما يأتيك واحدة فارجع إن شئت قال فرجع فكان یہ حدیث صحیح صحیح ہے ہے ہے کیا دلیل کا ہوتا حا صحیح کہا صحیح ارے بھائی اتنا لمبا تو کرتے ہو صحیح حدیث لاؤ صحیح حدیث لاؤ صحیح حدیث ہونا موجود بس کافی ہے حدیث صحیح ہونا یہ لمبا چوڑا کتار اور دیگر کنڈیشن کس نے کہا حدیث صحیح ہو مان لو صحیح محبوب کتنے کیا ہوتے ہیں ارے وہ صحیح نہیں رہے گی صحیح اچھا تمام حدیث ہیں ایک نقطہ یہاں بتا دیں کہ یہ کتنی جو ہمارا حرکت ہے ہمارا بات ہے برقر محدود ہے کہ نہیں بتائیے نصوص محدود ہے یا نہیں قرآن کی آگے کتنی ہے آپ اسے کچھ بتا دیں کتنی کتنے حروف کا بتا مطلب دے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں بتایا جا سکتا ہے تو نصوص محدود ہے اتنا ہی ہے اتنی ہی آیتیں بس اور نبی کی صحیح حدیثیں اتنی ہی ہے یہ بھی محدثین نے کھڑا کھونا کر کے دکھا دیا نصوص محدود اچھا مسائل قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے نصوص محدود مسائل لا محدود اب بتائیے محدود نصوص سے لامحدود مسائل کا استقرار کیسے کیا جائے گا نصوص تو محدود ہے مسائل لامحدود ہے یہ بات ہی اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی دیکھ کر کے مسائل مضبوط انہا کو مسائل منسوس انہا سے جوڑ کر کے تو دکھایا جائے گا لیا جائے گا اور کیا طریقہ ہوگا حدیث دیکھیے جو میں نے پڑھی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں روکانہ ابن یزید نے تین تین دے دے دی دی طلاق کو کر میں نے نے کی کی مجلس مجلس مجلس ہے صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر رہی پوچھ کہتے ہیں کہ آپ فرمایا ایک مجلس مجھے کرتی ہوں ایک مجلس مزید کراتی ہوں ایک دم حدیث صحیح ہے صحیح ہے صاف ہے بالکل آپ نے فرمایا یتی گواہ ہے بتایا میں ایک انسان ہوں یہ تجربہ نہیں ہوگا میں ایک انسان ہی ہوں لفظ انما نے بتا دیا کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں نار کے بنے ہوئے نہیں اور چیزیں بنے ہوئے نہیں آپ آگ سے بنے ہوئے انما انا بشر میں ایک انسان ہی ہوں یہ انما کا ترجمہ ہے دنیا کے کسی مولوی سے کرا ہو یہی لفظ یہاں بھی ہے پہ انما ہی دل کا واحد تم یہ تم نے ایک مجلس کے میں کوئی گستاخی نہیں ہے یہ حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما چکے کہ ایک طرف میرے باپ کی بات ہو ایک طرف نبی کی بات ہو تو میرے باپ کی بات کب نہ اور حضرت عمر اپنی بعض بار باتوں کی وجہ سے ڈانٹ بھی کھا چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خود حضرت ابو بکر سے ڈانٹ کھا چکے ہیں لفظ ڈانٹ ونظر عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله رضينا بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد نبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدأ موسى قد تبعتموه وتركتموني لظلمتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حجا وأدرك نبوتي لاتبعني حضرت جابر کی اس طریق سے یہ جو روایت آئی ہے کتاب میں موجود ہے اور گاڑی کا قوم میں پورے اوپر پڑ گئی حضرت جابر کا بات ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عورت کا نسخہ لے کر کے آئے اور کہتے ہیں کہ یہ عورت کا کئی دفعہ کھا چکے ہیں حضرت ابو بکر کی رات کھا چکے ہیں ایک ایک دفعہ نہیں ایک اور کھا چکے ہیں دو مثالیں دیتا ہوں ایک تاریخ کی مثال ہے اور ایک یہ حدیث کی مثال ہے سکیت کا سبق کی لڑے رونے والی تیرے اوپر روئے تو نہیں دے گا نبی کا چہرہ نظر اٹھائی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمارے روزے میں سرخ ہو رہا ہے ڈر گئے اعوذ باللہ من غضب اللہ من غضب رسول غور کیجئے تو کیا کر میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کی نظر سے اس کے رسول کے نظر سے یعنی اس سے رسول ناراض ہو جائے اس سے اللہ ناراض ہو جائے لیکن کتنا دیکھیے کہتا ہے اعوذ باللہ من غضب اللہ من غضب رسول ہی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کی نظر سے اس کے رسول کے نظر سے دوسرا ٹکڑا بتا ہے کہ کبھی جس پر غضب پڑے وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے یہ نبی کا مقام کہا نبی نبی اللہ ربکم و بل اسلام دین گھبرا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جانے اسا بھی آ جائے اور تم تم تم ہو ان کی کرنے لگو وہ نے مجھے چھوڑ دو تو تو تم سیدھے راستے سے بڑا کیا ہوگا اللہ اکبر انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے نبی کہ اس کے واقعات قرآن رسول کے مقابلے میں موسا علیہ السلام کو دیکھا کیا کر سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں موسا علیہ السلام کی بات کرنے والی نہیں یہ تو غیر نبی امام کی مرشد کی پیر کی باتیں نبی کے مقابلے میں لے آتے کتنی بڑی ڈیٹائی ہے ذرا اور کتنی بڑی ڈیٹائی ہے آپ نے فرمایا کو پالے تو نہ کمانے تو وہ بھی میری سیوا کرتے یہ ہے مقام نبی اللہ یہ مقام نبی ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کسی کے حقیقی مقام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آدمی بد عقیدگی میں مبتلا ہوتا ہے اللہ کا مقام ایک قوم نے نہیں سمجھا اس نے تمام آپ کو سنا دیے تیئیس سال تو تو لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھ سکے لا الہ الا اللہ کے کیا مطلب اور ایک نے نبی کے مقابلے میں بہت سارے انبیاء کھڑے کر لیے ایک نے اللہ کے مقابلے میں معبودان کھڑے کر لیے اور ایک نے نبی کے مقابلے میں بہت سارے انبیاء کھڑے کر لیے یہ اس امت کا سب سے بڑا المیہ ہے اس المیہ کے اوپر جتنا ماتم کیا گا ہوں تمام اختلافات تمام پریشانیوں تمام مصیبتوں کی جڑ یہی عقیدہ اس کا مطلب ایک قوم نے گم کر دیا دوسری قوم نے محمد رسول گم کر دیا اگر ایک معبود کے مقابلے میں بہت سارے معبود آ جائے ایک مسجد کے مقابلے میں بہت سارے معبود معبودلہ بنا لیا جائے ایک رسول کے مقابلے میں بہت سارے رسول بنا دیے جائے تو بتاؤ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب رہا محمد رسول اللہ کا کیا مطلب رہا جس کا تم جو کئی طیبہ میں شہادت کہتے کیا مطلب اس کا مطلب زبان پر صرف ہے وہ کلمہ ہماری زندگیوں کے اندر تو اس کلمے کا تو ایسا دکھائی دے رہا ہے نہ ہمارے ذہنوں میں نہ ہمارے دلوں میں اس کلمے کا کوئی ممیز خاکہ موجود ہے اور نہ تو ہمارے عمل اس کے مطابق ہیں تو یہ حضرت عباس کا قول تھا جس کو ہم نے کچھ حدیث لا کر کے شروع کیا کیا ابن عباس پال کیا بتمایا تم میرے سما کری میں تمہارے اوپر آسمان سے پتھر پر لگے اب گرو رسول حديث حديث يسأل عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله ان يصلي في المسجد فقال ابن له انا لنمنعهن فقال فغضب غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول انا لنمنعهن رواه ابن ماجه رواه ابن ماجه بابتم حضرت امام پہلے ہی دیکھو اللہ کی لوٹیوں کو یعنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو یعنی بتا رہے کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں شوہر کی اجازت لے شوہر اجازت دے دے اور جب وہ اجازت طلب کرے تو تم لوگوں کو اجازت دے دیا کرو کہ وہ اللہ کی بات اللہ کی اللہ کی مسجدوں کے نماز پڑھنے سے اللہ کی بات روکو کو مت روکو آپ ان کا ایک تھا ان کا کون رہا ان ہم تو روکیں گے ہم تو بیویوں کو اپنے نہیں جانے دیں گے مسجد میں ابن عمر کو دیکھو حضرت ربی و خود کوئی شدید اللہ غصے سے تمام اٹھا آپ کا چہرہ خطرناک ہو گئے اور نہ چل ہر کسی کا ہر رسول ایسا لگا میں رسول کے حقیق بیان کر رہا ہوں اور تم بولتا ہے اتنا لڑنا نہ ہونا پھر جو کیسے پھر جو کیسے ہوئے واقعی نہیں اور روایت کے اندر تفصیل آتی ہے جو نمازہ کے علاوہ دیگر کتب کے اندر موجود ہے آدمی کہ آپ نے اپنے اس لڑکے سے بات اسے نقطہ ملا کہ جو اعلان نبی کی حدیث کا مذاق ہے اس سے فتح کلام کر چاہیے ایسے آدمی کو تعدیباً ادب دینے کے لیے چیت بند کر دیجیے جو رسول کی حادث ہوتا تھا نہیں نہیں نہیں ہے ہے ہے رسول رسول کی کی کی کی حدیث حدیث بیان بیان جاتی اور سامنے والا بولتا بولتا ایسا تو تو تو تو ہم کرنے ہمارے ہمارے ہمارے کہا کہا مسجد حضرت حضرت ابن فرما رہے ہیں کیا بات بات بات تیری کہنے کیسے کیسے ہوئی ہوئی میں کر رہا ہوں روکے کس صنعت بنا پر آپ بہت زیادہ مدد ہوگی اس کا کون تھا عمر کی بات آپ نے دیکھی حضرت عباس کی بات آپ نے دیکھی چارو کو دیکھ لیتے سر حضرات کیا پتا پہلے کن کو لے لیں پہلے بڑے ماں باپ کو لیتے حضرت امام مالک کو امام الزاری کھینچنا حضرت امام مالک رحمت اللہ ہے حضرت کا ایک اور مسلم مجید کے اندر موجود ہے کتاب کی شاعر ہے اس میں موجود ہے اور پیش کفاروں میں قبر والے کو کیا بات ہے اندازہ لگائیے کہ حضرت امام مالک کے دل میں کس قدر عظمت کی رسول کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے حادث فرما رہے ہیں کہ دنیا کے ہر آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہم میں سے فرما رہے ہیں ہم میں سے یعنی ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ حدیثوں کے ماہر ہم جیسے امام لوگ حضرت مدد ہم میں سے عام لوگ کی بات چھوڑو جو حدیث میں لاکھ ہو گئے ہیں میں اپنی زندگیاں دی ہم میں سے ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے چھوڑا بھی جا سکتا ہے رات دن لینے والا بھی ہو سکتا ہے وہ مردود نہ ہماری بات مردود بھی ہو سکتی ہے پر ایک جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں اس حدیث کے حوالے سے کہ جملہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کسی امام کی تکلیف کیوں نہیں کسی پیر کے ہاتھ کا پیر کیوں نہیں کسی پیر کی بات کو کیوں نہیں مانا کسی امام کی بات کو کیوں نہیں مانا امام شافعی کے اتحادات کو کیوں نہیں مانا تم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو تم نے کیوں نہیں مانا یہ کوئی سوال کیا جائے گا اگر ہے ایسا کوئی سوال ہاں، پوچھا جائے گا میرے نبی کی اتباع تم نے کی کی کہ نہیں میرے نبی کی بات مان کر آئے کہ نہیں اسی کے بارے میں نہیں نہیں پوچھا پوچھا پوچھا جائے جائے جائے اور جن کے بارے میں میں میں ہی گا اس کیوں مدد ماری کر رہا بھائی بھائی اچھا کہ سوالات کیسے ان کو تین ہی سوالات ہوں گے مر رب رب کون اللہ پوچھا جائے گا من کا نبی کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہوتا ہے یہ سوال ہے ہے ہے سوال سوال قبر میں کیا نہیں ہے نا تو رب رب تو کر کر کون کون سوال جواب دو نبی نبی مرب کو تین کیا اسلام یہ جائے گا کیا کیا مسئلہ میرے تو پانچ سوالات ہو جاتے ہیں مر رب تو کر رب کون تو بولا اللہ اچھا تیرا نبی کو من اچھا مسلب کیا ہے جو سوال ہونا ہی نہیں ہے تیاری میں کیوں ذہن خبر رہا ہے پوچھا یہ جائے گا کہ نے نبی رہے گی یہ پوچھا جائے گا تمہیں بولا کتنے بار کی کی بات سننے والی ایک جملہ اور لے جاؤ اگر اللہ کے حضور کھڑا ہو کر کے کوئی مسلمان اللہ کا کوئی بندہ یہ بول دے اے اللہ میں نے تیرے بندوں میں سے کسی بھی بندے کی کوئی بات نہیں مانی ہاں تیرے قرآن کو مان کر آیا ہوں تیرے نبی کے پروان کو مان کر آیا ہوں اللہ فرمائے گا کیا ہوا یہی تو ہم نے کرنے کے لیے کہا تھا اس کو جنت کرا دوں اس کو جنت لے گا صحیح ہے کہ غلط بات کہہ رہا ہوں ہاں، بالکل صحیح ہے اگر مجھے بول دے کہ اللہ میں نے کسی آدمی کی کوئی بات مانی ہی نہیں لیکن تیرے نبی کی جو بات مجھے ملی مجھے پتا چل گیا کہ تیرے نبی کی بات ہے اللہ میں نے تیرے نبی کی بات کو سچ تیری آیت آ گئی میرے سر چکا گیا ہاں ان دونوں کے علاوہ میں نے کسی کی بات نہیں مانی ہے کوئی گڑبڑ ہے کیا اللہ فرما کے گڑبڑ ہی کیا ہے میرے بندے جو میں نے کہا تھا وہ تو کر دیا ہے چل وہ لایا کی باتیں کی سمجھ جن لوگ پڑھے ہوئے تھے آپ آئیں گے نا ابھی پکڑتا ہوں ابھی وہ لوگ کیا پکڑتا ہوں میں گنجائش جو پہلے نہیں کرتا ماں کان علی نبی کی وجہ سے یہاں بھی یہی ہے کہ اس میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ جو لوگ مشرق مر گئے چاہے وہ قریبی ہی کیوں نہ ان کے لیے استفاع کرے ہے تو ماں کانا کے بعد جب رام سے بھی آتا ہے تو عربی گرامر کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے حضرت امام شامل بھائی بات کروا رہے ہیں اجماع علماء علماء کا اس بات کا اجماع اتفاق ہے الا ان من استوار کو سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو واضح ہو جائے کہ رسول کی سنت ہے تو گنجائش نکلتی چھوڑ کر کے دوسرے کی بات لے لے جائز ہی نہیں اس کی گنجائش ہی نہیں دیکھیے یہ حضرت کا فیصلہ ہے آپ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو لیا ہی نہیں جا سکتا گنجائش نہیں اب تیسرے امام کون بچتے ہیں حضرت امام احمد رحمد حضرت امام ابو علی رحمۃ اللہ علیہ کو بات کراؤں گا تاکہ اور وضاحت ہو جائے حضرت امام احمد رحمد کیا فرما رہے ہیں عجیب القوم مجھے ایسے لوگوں کو بہت سب تعجب ہوتا ہے ہاں، ایسا آدمی تعجب ہونے کا یہ انداز یہ سنو عجیب القوم مجھے ایسے لوگوں بات ہوتا ہے بڑی حیرت ہوتی ہے کیا لوگوں پر یار اسناد جان ہیں کہ یہ حدیث حدیث ہے ہے اور صحیح سند بھی صحیح صحیح ہے ہے حدیث بھی اس کے بعد وہ ہمون رائے سفیان سفیان سوری مالک اور یہ کتنے بڑے بڑے امام ہیں ان کے کی طرف بھاگتے ہیں ایسے لوگوں کو مجھے حضرت یہ بھروا رہے ہیں پتا نہیں سنت سے نکل گئے اور گمراہ ہو گئے کیا بات ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہارے یہاں پر سنت کی اتباع لازم ہے میری نہیں میں تو امتی ہوں کیا بات ہے حضرت الامام نے کتنی بڑی بات کہہ دی اور امام بھی اتنا بڑا امام بھی اتنی بڑی بات کہہ سکتا میں اپنی اتباع کی نہیں بول رہا علیکم بتبائی سننا رسول کی سنت کی اتباع کرو فمن خارجہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ کسی نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلو میری کشتی میں آ جاؤ کسی نے نہیں کہا کسی نے کہا ہر ایک تو یہ کہہ رہا کہ سنت کی کشتی کوئی بولا حضرت امام شاہ بھائی بولے میری کشتی میں آ جاؤ میں میں سمندر پار کر دیتا ہوں تم کو حضرت الامام ابو ہری بارے گا لتیفائی آ رہے ہے سن رہے ہو بولتے ہیں زلزلہ کی تفسیر ہے ایک مپلی بول کی تقریر کرا رہا کیا بول رہا میں نے خواب میں دیکھا خواب کیا حقیقت ہے ایک اور کوئی خواب ہی تو چل رہی خواب کی کیا حقیقت ہے خواب سے شریعت بنتی ہے یہ تو نبی کا خواب نہیں ہے جو شریعت بن جائے نبی امتی میں سے چلیے بندہ دیکھا موجود تھا مولی صاحب یہ رکھ جاؤ بولے کیا بولے فارم نے آپ نے کیا دیکھا بلے ایک سمندر ہے اور چار ہیں بولے میں بھی کہا تھا ہاں، ہاں، ہاں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ یہ فرما رہے نا چار کشن کشتیاں سمندر میں سمندر پار کرانے والے وہاں چار تھے میں بھی وہی تھا ایک کشتی پر گیا تو دیکھا اللہ حضرت امام شافی پوری کشتی بھری ہوئی میں نے کہا کہ حضرت میں محمدی ہوں جس میں سب آپ کے پیچھے چلنے والے آپ نے کہا بھی نہیں تھا اور آپ کی کشتی میں بیٹھنے والے گئے حضرت میں محمد ہوں بیٹھ جاؤں تو انہوں نے میرے کہا میں کچھ کہا میں اتر گئے کشتی دوسری کشتی میں گیا دیکھا کہ اس پر حضرت امام محنیفہ رحمت اللہ علیہ بکار شامل ہو میں نے کہا کہ حضرت میں محمد ہوں اس میں سب آپ کے کہے بغیر سنتوں کو چھوڑ کر کے لوگ آپ کے پیچھے لگ چکے ہیں یہ لوگ بیٹھے بیٹھ جاؤ اس میں تو انہوں نے میرے کان میں پوچھا حضرت امام محنیفہ رحمت ایسے چاروں رک کر کے میں ایک نکتا بتانا چاہ رہا ہوں بڑا عجیب سا ہے بڑا عجیب سا نکتا کہ من طلب الحدیث جس آدمی نے حدیث کو طلب کیا کہ حدیث کو آدمی طلب کر کما جا جیسی وہ ہے جیسی وہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی من پنی حدیث جو ترقرے وہ آئی ہے وہ تو سندر پڑا سب تبل میں اور جو آدمی حدیث کو طلب کرے تاکہ اپنے مزاج کے مطابق پڑھائے وہ صاحب وہ بدلتی ہو اب دیکھیں کہتے ہیں کہ مطابق صحیح ٹھیک ہے اب ایک کہہ رہا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ناجائز ہے بتائیے اور ایک کہہ رہا ہے امام امام کے کے پیچھے فاتحہ پڑے نماز ہی نہیں ہوتی بتائیے یہاں غور کرنے کا مقام ہے میں غور کر رہا چاہتا کہ اگر کوئی شافعی ہے امام کے پیچھے سورے فاتحہ پڑھ لیتا تب تو حق پر ہے ہاں؟ اور اگر کوئی اہل حدیث اگر امام کے پیچھے سورے فاتحہ پڑھ لیتا تو کہیں گے کہتے گمراہ کیوں وہ صحیح کی کیوں اس امام شافعی کی تکلیف کر رہا ہے اور یہ گمراہ کی وجہ اس لیے کہ نبی کی طرح یہ کیسا یہ فلسفہ آج کو نہیں سمجھ میں نہیں آیا کوئی سمجھا نہیں فلسفے کو فلسفہ کو سمجھا دے کتنی حیرت کام بات وہ صحیح ہے کیوں صحیح ہے اور یہ صحیح کیوں نہیں دونوں تو پڑھ رہے ہیں کہ پیچھے ضرورت ہے لیکن ایک صحیح ہے غلط ہے کیوں میں کہا وہ چونکہ ہوں امام شافی کے مقلد ہے اس وجہ صحیح ہو اور چونکہ مقلد ہے اس وجہ صحیح ہے جب کہ کہہ رہا میں مستند ہوں رسول کا میں رسول کے حدیث دیکھ کے تو پڑھا اپنے خواہشات کی طلب کے لیے تو لے ہیں اور جو قرآن سنت کے متاب لے لو قرآن سنت کے مطابق چھوڑو پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کر حضرت پیران پیر نے فرمایا فرمایا کیا ان کی کتاب ہے اردو میں اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے بڑی عجیب بات ہے کماتے ہیں حضرت پیران پیر بہت بات میں بولی بولیے کتنی بڑی بات کہہ رہے رہے وجعل الكتاب والسنة إماما لك کتاب اور سنت کو قرآن کو اور حدیث کو اپنا امام بناؤ حضرت فرمان ہے کہ ان کو امام بناؤ بجانے کتاب اور سنت امام بننے کا کتاب اور سنت کو اپنا امام بناؤ اللہ خوش منظور کی امام اور دونوں میں ذرا غور و فکر سے کام لو سنت کے علاوہ جو کچھ ہے سب تین کام رہا ہوتا ہے یہ حضرت فرما رہے ہیں بہت بڑی بات ہے حضرت پیرانی پیر کا ایک اور سواب کو پرانے کی قابل ہے حضرت فرما رہے ہیں پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ کہ کتاب اور سنت کو اپنا امام بناؤ ہم نے کن کن لوگوں کو اپنا امام بنا دیا کتاب و سنت کی امامت کو چھوڑ کر کے ہم نے دوسروں کی امامت قبول کر دی پیرانی پیر کا یہ قول دیکھیے قول ویسے ہی میں نے عربی میں کر دیا میں نے کسی کے قول کو اردو میں ریفر نہیں کیا ہے ہم پڑھتے ہیں حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ ان کا یہ قول مناقب امام مناقب شافعی نے بیان کیا ہے امام بہقی نے مناقب شافعی نے کتاب لکھی مناقب شافعی اس کے اندر وہ قول ہے حضرت امام شافعی کا فرما رہے اذا وجدتم فی کتاب بات کو چھوڑ دو کتاب سنت سنو یہ کون فرمایا حضرت امام شاہ سے رحمت اللہ میری بات چھوڑ دو نبی کی بات کو لے لو یہ تعلیم بھی حضرت امام پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ان کا یہ قول ایک کام تو ہے میں انہیں افسان کے اندر موجود ہے حضرت فرما رہے سارے بلانی کی کتاب ہے حضرت کا قول عربی میں یہ ہے اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ و خبر رسول فترکو اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو کتاب اور سنت کے خلاف ہو تو میری بات کو دیوار کو بنا دو یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کیا ایسا ہو رہا ہے کہ ایک طرف نبی کی بات ہے ایک طرف امام ابو حنیفہ کا اشتہار ہے کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اشتہارات کو چھوڑ کر کے نبی کی بات کی جاتی جبکہ حضرت کی تلقین ہے جب میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو کتاب اللہ سنت ہے کے خلاف ہو تو میری بات چھوڑ دو کتاب سنت ہو یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا وہ حضرت امام شافعی کا قول تھا وہ حضرت امام مالک کا قول تھا وہ حضرت پیر ہری پیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا ہم رہے ہیں حضرت امام احمد حنبل جی جہاں کا ان کا قول بھی پیش کر دوں احرام کے اندر حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ قول ہے من حد من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی شفا حلقتی آپ نے فرمایا جو حدیث رسول کو ریجیکٹ وہ ہلاکت کی حلکسی پر کھڑا ہوا ہے ہلاکت کی کھڑا ہوا ہے کبھی بھی وہ وہ کھڑا کر کر کے کے کے سمندر میں گر گر سکتا سکتا ہے ہے ہے ہے کتنی اچھی بات حدیث حدیث حدیث رسول رسول رسول کو کو کو چھوڑنا رد رد کرنا من اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہوا شفا ہلاکت ہلاکت جو ریجیکٹ دے دوسروں قول لے لے شب کی اوپر کبھی بھی اور حضرت کا یہ قول علامہ البانی نے صفت و سب نبی کے اندر یوں نقل کیا ہے لا تقلدني ولا ولا ولا ولا تقلد مالكا الشافعية الأوزاعية الثورية من حيث حضرت امام احمد احمد میری تقلید مت کرو امام اوزائی کی تقلید مت کرو امام مالک کی تقلید مت کرو سوری کی تقلید مت کرو ان سب کی تقلید مت کرو انہوں نے جہاں سے لیا سے تم لو تو خود میں شروع میں میں نے کہا کہ سڑک اوپر سے آتی ہے سڑک دینے والا کون اللہ ارے سڑک صرف رسول کو ملتی ہے لہذا کوئی بھی بات کوئی کہے کتنا ہی بڑا چنا ہو وہ اسی سڑک کے اوپر پیش کیا جائے گا سڑک اگر بولتی ہے کہ اوکے تو لے لو ریجیکٹ کر دیتے کر کے ٹوکری ٹوکری بڑا سیدھا تو مسئلہ ہے اس کو کتنا پیچیدہ بنا لیا گیا ہے کتنا بھاؤ سے چاروں امام کے بعد ایک تعلق اب دعوا یہ ہے کہ ہم کئی کر کے بھی ہم تو مانتے ہیں اچھا مانتے ہو چلو جنگ میں خورے رکھتے ہیں وقت تو آئے نہیں ورنہ کہ پورا دل کھول کر رکھ دیا جائے جو وقت ملا ہے غنیمت جانو اور دیکھو وقت بہت قیمتی ہے لمحہ لمحہ جو ہماری زندگی سے نکل رہا ہے وہ بھی واپس آنے والے ہیں لمحہ لمحہ جو گزر رہا ہے آدمی موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا سمر نہیں جس کے اندر برگ نہیں برگ سے خالی پتے سے خالی سمر سے خالی اور دھوپ بولتی ہے کہ میں دھوپ بولتی ہے بہت بڑا المیہ ہے یہ حکومت کا بہت بڑا المیہ ہے پیچھے پلٹنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کھو آئے ہیں کیا کھو رہے ہیں ہاں؟ آگے ہمیں اپنی زندگی کا کیا حساب دینا ہے ہمارے ہاتھ میں ہرا پتا ہے کہ سوکھا پتا ہے یہ دیکھنا جاتا موسم ہے وہی پتا لے کر چلوں یہ تو شروع ہوئے تھے تمغی تو چھوڑ دیا اچھا چلو پھر کبھی اتنی بات جو میں بول چکا ہوں یہ بات تو لے کر کے جاؤ جاؤں گا پھر میں نہیں چلتا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم ويسلم تسليما فقال النبي ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار الحمد لله الله رب العزة الله أحكم الحاكمين الله جل شانه مالك الملوك ملك الأملاك बादशाहों का बादशाह और जबरदस्तों का وہی صفت میں بھی کوئی اس کی مخلوقات میں سے اس کا شریک ہے ہی نہیں جس قدر کی یہ کائنات ہے میرے رہتی و ساری کی ساری دوسرا رہو یا شریک رہو کی مخلوق اور پیدا کرتا ہے اور وہی اس کا مختار ہے اللہ شيء وهو على كل شيء وكيل جل العالمين تكيلا بل تنها ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور وہی اس کا نگہبان وہی اس کا کارسان وہی اس کا معبول حقیقی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اور اس کے بعد امام الانبیاء محمد مصطفیٰ اس رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر مبوس فرما دیا جس کے متعلق بڑے بڑے عظیم فیصلے فرمائے جن میں سے قیامت تک آنے والے بنے انسانوں کو خاص طور سے مکملوں اعلان کر دیا ان کے لیے کہ قدار اور کلا خبردار ہوشیار اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو جو اپنے رب اپنی قسم کھا کر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت تمہارا کہ تمہارے رب کی ہے یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے مومن ہو ہی نہیں سکتے اپنے اپنے منہ میں مٹھو کتنا ہی اسلام کا اور ایمان کا دعویٰ کرتے رہے لیکن رب العالمین اپنی قسم کھا کر رہا ہے کہ لا یہ ایماندار اس کے ماننے اور قبول کرنے میں دلوں کے اندر برابر نہ آئے برابر بات نہ آئے تب اس صفت ایمان سے مختصر ہو سکتا ہے ایک دعوے دار ایمان کا دعوے دار یہ ہمارے سارے کبھی مطابق آج اس دائی عظیم نے جماعت غربا علی حدیث کے اسٹیٹ سے جواد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو قولی طور پر پیش کیا کیوں جماعت غربا اس میں بھر محسوس کر رہی ہے کیونکہ جماعت غربا علی حدیث کا عمل اور عقیدہ اہم کسی کتاب کے مطابق ہے چاہے جماعت غربا سے متعلق بعض حضرات کے کچھ بھی خیال ہوں کچھ بھی تحریریں ہوں کچھ بھی ان کے لفاظات ہوں لیکن الحمد للہ ثم الحمد للہ اللہ تعالیٰ العالمین کا اس جماعت پر یہ کرم رہا ہے کہ یہ اپنے عمل اور عقیدے سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس جماعت اور حدیث کو بھی کما حقہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شدائی بنا دے اور اس کو قبول کروا دے اللہ صلی اللہ محمد وعلا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى پر ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں مولا کریم اس مجلس میں ہم تیرے تیرے غصے سے سے پناہ چاہتے ہیں تیری جان ہم سے پناہ چاہتے ہیں تیری نام کا سوال کرتے ہیں جنت لوگ